کی قبر جو ہے وہ بین صفا منظار ہوا ہے اور امام رسائی رحمہ اللہ خوبصورت جو ہے وہ چہرے والے اچھے بدن والے اور ٹھیک ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ صبح مائل میں ظاہر ہے اور ایک مرغی مرغا مرغی نہیں مرغا ان کی روز کی غذا تو اسی کے بعد خیال ہوا کہ اگر آپ کھا لیں تو یہ اس کے خلاف نہیں درویشی کے خلاف سب سے بڑے درویش بھی بہت ایسی ہوتے ہیں ایک دو چیز اور اور لباس بہت اچھا ہے ہے چہرے پہ سرخی غالب تھی اور یہ ایک ابتدا کا موقع اس کے ساتھ یہ پیش آیا اور وہ ٹوپی جو پہنتے تھے اور شا بہت شاندار شوبر تھا تو ایک استاد آرے سیشن اس کی وہ بہت بڑے محدود ہیں وہ تمام ان کے استاد ساتھ ہیں بہت بڑے ہیں انہوں نے ان کو اپنے سبق سے پارل کر دیا تھا اور اس شعبے سے کہ یہ جو ہے وہ حکومت کے کیا

اور میں اس کو سنا ان پر پڑھنے والے نے پڑھا اور میں حدث نہیں بلکہ میں بیٹھا وہاں پر کیا کر رہا سن رہا تھا تو روایت کو اس طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ انتہائی پرہیزگاری ہوا اگر کوئی یوں کہہ دیتے ہیں کہ سنا اس لیے کہ آپ جو تو کہہ سکتے ہیں کہ حد سنا بولا استاد شیخ شیخ شیخ الحدیث آپ کہہ سکتے ہیں اور اگر کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوگا تو بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے امام نسائی اللہ وہ جہاد مجاہد کی سبھی لگی تھی اور خدم نے تھا بہت ہی ٹھیک ٹھاک بدل تھا اور خلیفہ کے ساتھ امیر وقت کے ساتھ مل کے مصر میں انہوں نے جہاد کیا اور وہاں پر جہاد کے کارنامے بھی چلائے اور جس ان کا ٹھیک ٹھاک تھا اور چہرہ سرخ تھا اور خوبصورت جسم والے تھے اور بس سدن کے علم ورزش کے حساب سے چنانچہ نے کرسی چار دی ہے اور دو جو ہے ہے وہ سریت سریت ہاں، جن کو پردہ کے آدمی چھپا سکتا سریا جو سرائے آتی ہے تو سری طریقے سے چھپ چھپڑتا ہے اور ان کا ایک کمال یہ تھا کہ جس طریقے سے تقسیم انہوں نے کرایہ کے ساتھ کر رکھی تھی اسی طرح کی تفصیل وہ کرایہ کے ساتھ بھی کر ایک دن ایک یہاں تو دوسرا دن دوسرے جہاں تیسرا دن تیسری جہاں اس طریقے سے جو ہے وہ چھ کا عدد ان کے پاس تھا اور وہ صحت کے لحاظ سے جسم کے لحاظ سے جسم کے لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے اور اپنے جو ہے مضبوطی کے لحاظ سے وہ اس کے مستاق لہو بالعلم علم میں بھی ان کے پاس بہت وسعت تھی اور جساوت میں بھی وہ کوئی کمزور نہیں تھے بلکہ بہت ہی سوال تو امام نسائی رہ اللہ نے اس طریقے سے اپنے استاد سے ابھی سنی ہے اور کہ خود استاد کو نہیں چھوڑا استاد نے تو نکال دیا تھا لیکن خود چھپ کے اس طریقے سے بیٹھے جو استاد کو پتہ ہی نہیں چلا سے آپ پڑھیں گے روایت مسکین پر اور میں وہاں سنتا ہوں اور یہ کہا کہ تحجد اور بات کی بیدائی وہ ایسے تھے کہ جس کو کہتے ہیں کہ کہ صاحب النہار النہار و و قائم قائم اللیل اللیل اور ان کا معاملہ یہ یہ تھا وہ قوم رکھتے ایک دن روزے رکھے دوسرے دن نہ پھر روزہ رکھے نہ رکھے یا سب سے زیادہ مشکل روزہ ہے ایک دن روزے سے ہو اور ایک دن تو رکھتے تھے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 جو ہے وہ تاریخ ہے اور اپنی کتاب جو ہے انہوں نے اس انداز سے اس طریقے سے لکھی ہے کہ بعض مغاربہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ امام بخاری کی کتاب سے بھی آگے ہے اس کی وجہ بعض نے یہ بتائی ہے کہ ایک بات تو اس کی ترتیب اس کی تنصیب اور اس کی ترتیب کو لا کروا اور ان کے ابواب سے تحفظ اور پھر حدیث چپک اور اپنے زمانے میں اور اپنے دور میں وہ بہت بڑے حقیقت بہت بھی اس میں جیسا کہ امام بخاری وار ہوتی ہے تو اس کے بعد مغاربہ بنے یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری کی حدیث سے ہے اور حدیث جو ہے اس میں آپ پڑھیں گے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کی ہیں اس میں کمال کمال جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے ابواب میں کمال کا مظاہرہ کیا ہے اور روایات جو ہیں وہ بھی صحیح روایات کو ذکر کروایا ہے البتہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب امیر رمضان نے مجھے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جو ہے ایسی کتاب دیکھیں جو کہ میں تمام روایت صحیح ہو اور انہوں نے مشتبہ یا گردا تعلیم بتائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کتاب کا خلاصہ کی یعنی سنن کوبرا کا خلاصہ ہے اور سنن کوبرا جو ہے وہ بہت بڑی اور بہت ظاہر اس کا خلاصہ ہے اور خلاصہ انہوں نے اس کو احمد حضرات یہ کہتے ہیں ان کی شاگرد ابو بکر احمد ابن محمد اور اسنی وہ ان کی شاگرد ہیں جس کی امر یوم مدینہ کتاب ہے اور بھی ان کی بہت کتاب کو تعمیر کیا ہے لیکن واضح طور یہ ہے کہ اس کو لکھنے والے خود امام نے ہونا ہے آپ کی سمجھ تو یہ کتاب جو ہے یہ کتاب جو ہے بھیا ہم نے پڑھی ہے حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے معقومی اور اتنے بڑے معمولی تھے کہ انہوں نے یہاں پر جاگوس میں رہ کے وہ کتابیں پڑھی ہیں کہ آپ نے تو شاید ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا یہ ایک کتاب پڑھی ہے خیالی نام سنا خیال کا اور وہ ہم سے خریدوائی تھی اور اس کا سائز اتنی بڑی تھی ہمارے ہاں الماری میں وہ نہیں آتی تھی اور بہت بڑی کتاب تھی خیالی یہ عقائد کتاب ہے اور اس کے بارے میں استاد یہ فرماتے تھے کہ جب اس کے اوپر علامہ نے آشے لکھا آشے لکھنے سے پہلے اس کتاب کو جو پڑھا لیتا اس کے گھر میں جھنڈا اور وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ آدھے گھر میں جھنڈا لگتا تھا لیکن جب علامہ نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے اس کے بعد جو ہے وہ جھنڈا اور مولانا نے وہ کتاب پڑھائی اور وہ اس لطف سے کتاب پڑھائی کہ آپ کو معلوم ہے شرح عقائد شرح عقائد پڑھائی پوری اس کے بعد مسامرہ پڑھایا پورا اس کے بعد خیالی پڑھائی کرنے میں پوری یہ تین کتابیں ایک گھنٹے میں پڑھائی اور مولانا کی جو ہے وہ اپنے زمانے میں بہت بڑے معقومی بھی تھے اور بات یہ ہے کہ حضرت حسن صاحب رحم اللہ کے استاد مولانا رحم اللہ کے استاد بھی تھے اور یہ نئی فوج ہے جس میں ہم بھی ہیں نئی فوج نہیں ہمارے پاس بھی ہیں ہم بھی مولانا کے شاگرد ہیں اور مولانا زبیر صاحب کے شاگرد ہیں اور مولانا رشید صاحب کے شاگرد ہیں اور یہ حضرات شاگرد ہیں اور اس دفعہ مولانا زبیر صاحب نے جو قربانی کی ہے گائے اس میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب کا بھی حصہ ہے بہت عجیب و غریب شخصیت تھی وہ فرماتے تھے کچھ کیا تھا کچھ کیا تھا اور نہ ہو تو پرانے ادھیڑ کے کیا تھا سمجھے نا کچھ کیا تھا کچھ کیا تھا اور نہ ہو تو پرانے ادھیڑ کے کیا تھا مطلب ایک بیکار وقت بس ہے کام کرو کام میں لگو کام جو اب تم ناظرین ہو وہ تمہارا مشغلہ سوائے کتاب کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے فرماتے ہیں عمر بہت کم ہے فرصت بہت کم ہے اور علم جو ہے وہ دریا بہتا ہوا دریا ہے اس میں جتنا سمے لو گے اتنا ہی تمہیں فائدہ ہوگا وہ حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب رحم اللہ اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحم اللہ یہ ایک ہی دن دار ہوتے ہیں ایک اور دونوں ہدایہ واقع پڑھا اور حضرت غلام محمد صاحب سے ہدایات شکایت اور اللہ نے ان کو بہت ہی اونچی اونچی شخصیت کی اور ان کی قبر نئے قبرستان میں ابھی موجود ہے حضرت مولانا غلام محمد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میرے استاد تھے حضرت مولانا عبد الحق صاحب حقانی رحمہ اللہ نام سنو ہے ابو الحق کے پانی اور وہ پہلے مدرس تھے یہاں پہ دارم دیوبند اور سر مولانا غلام محمد صاحب کو میں کرتے تھے کہ میں پیسہ خرچ کر کے جو وہ کتابیں جو عام طور پر نہیں پڑھائی جاتی میں بزرگوں کی خدمت کرتا تھا اور خدمت کر کے میں نے اضافی کتابیں پڑھی بہت سی اضافی کتابیں میں نے ان بزرگوں سے پڑھی خیالی اور شمس بازبا اور یہ شمس بازلا جب یہ کتابیں شروع ہو رہی تھیں تو ہم نے بات اساتذہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا لیکن یہ ہے کہ حضرت مولانا پڑھا رہے تھے اور مولانا نے بہت ہی اور یہ خالی وقت یہ سن پینسٹھ کا زمانہ تھا پینسٹھ میں یہاں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو تو مولانا میدان میں بیٹھ کے ہمیں خیال تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک جنگ تو ادھر کی ہو رہی ہے ایک جنگ یہاں تو اس جنگ میں مشغول ہو اور ہماری توجہ ادھر بڑھ جاتی تھی تو مولانا ہمیں پھر کتاب کی طرف ہماری توجہ بہت اور یہ کتابیں مولانا نے پڑھائی ہیں اور جب دونوں بزرگ Hazrat Maulana Bilal Sahib और हजरत मौलाना اور انہوں نے پڑھی ہے حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد صاحب مدنی ہے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام پڑھا یہ جو ہے یہ سند ہے یہ وہ سند ہے جو کہ ایک اسناد پر کتاب لکھی گئی ہے وہ ارشد اسحاق نے لکھی ہے وہ بھی یہاں کے فضل ہے اور ہمارا راشد اسحاق نام ہے اور انہوں نے یہی لکھی ہے لیکن بعض حضرات نے اس پر اشکال کیا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ بخاری شریف پڑھا چکے اور نسائی شریف ایسی کتاب نہیں پڑھا لیکن مولانا غلام محمد صاحب بھی جو ہے بڑی عمر کے تھے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحم اللہ بخاری شریف پڑھاتے ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نسائی شریف بھی پڑھاتے ہیں میں نے آج پورا دن کوشش کی ہے اکوڑا پٹن میں ٹیلی فون ملا یہ اکوڑا پٹن میں میں معلوم کروں حضرت مولانا صاحب حقانی کا مدرسہ ہے کہ ان سے پوچھوں کہ حضرت مولانا صاحب اللہ نے رسائی شریف کس سے پڑھی ہے لیکن بہت کوشش کی بہت رابطہ اب جب رابطہ ہوگا تو پھر میں آپ کو پوری شرح اب یہ جو راشد صاحب نے لکھی ہے میں نے ان سے پوچھا میری ملاقات ہوئی آج سے تقریب کی ڈاکٹر پہ میں نے کہا کہ تم نے یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مولانا مولانا محمد صاحب کے استاد جو ہیں وہ حضرت صاحب ہیں اور ان کے استاد جو ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ ہیں یہ تم نے تحقیق سے لکھا ہے اللہ کہا یہ میں نے تحقیق سے لکھا ہے میں نے ان کی صدر دیکھی ہے اور میں نے ان کی بیٹی سے بھی معلوم کیا ہے تو پھر میں نے اس کا تکرار کیا میں نے ان کے بیٹے کو بھی بلا دیا وہ ہمارا دوست ہے صاحب صاحب یہاں دیکھتے ہوں گے تو انہوں نے مجھے حضرت کی اسناد لا کے دی سند میں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے یہ پڑھی ہے مولانا صاحب یہ تو بھائی کمی آگے چلو آج کیونکہ پہلا دن ہے اسی لیے آپ یہ کریں اور یہ گھنٹہ پورے کا پورا جو ہے زبدہ لے رہا ہے لیکن اگر ہمیں